بیسٹ سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتا جامع مسجد صدیق اقبال نادم سرنگی north Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven news ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے ولا ولا ولا ولا نذير له له له له وزير مشير معين وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إذ أخرجه ملی بوتا کلا میری جیل في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا وقال في موضع آخر الذي جاء بالصدق وصدق به وقال في موضع آخر وسيجنبها سلجن الذي يؤتي ماله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه لا ولسوف يرضى صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق ہی مرتضا نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے میرے بعد بلحام اور دوستوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ آج کا پروگرام جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد ہو رہا ہے اور آپ لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر میری معلومات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری ایسی باتیں ضرور آپ کے سامنے آئیں گی جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی میرے دوستوں نبی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں نے پڑھا ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ نے پڑھا لیکن جس شان سے کلمہ نبی کا صدیق نے پڑا اس کی مثال کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھارہ سال کی عمر سے حضور کے دوست تھے اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر اکاسٹھ سال کی عمر تک صدیق نبی کا دوست رہا اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر اکاسٹھ سال کی عمر تک ایک لاکھ چوتالیس ہزار صحابہ نے اس قدر زیادہ نبی کی رفاقت کسی کو نہیں ملی جو بائیس سال نبی کو نبوت ملنے سے پہلے نبی کا ساتھی ہو اور تیئیس سال نبی بننے کے بعد نبی کا ساتھی ہو ترتالیس سال کی مدت تو تھوڑی مدت ہوتی حضور علیہ السلام کا کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑھا حضرت خدیجہ حضور کی بیوی ہے حضرت خدیجہ حضور کی تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات نہیں حضرت علی کی عمر حضور کی نبوت کے دعوے کے وقت آپ کی بے کے وقت چھ سال تھی چھ سال کے بچے نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھ لیا جس کے گھر سے وہ روٹی کھاتا ہے کوئی کمال نہیں ان میں ایمن حضور کی رضائی والدہ ہے اس نے اپنے رضائی بیٹے نبی کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات زید ابن حادثہ حضور کے غلام ہیں غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا کوئی بڑی بات لیکن جب ایک اٹھتیس سال کے تاجر ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ پڑھا تو مکے میں کولام بچ گئے ابو بکر کے کلمہ پڑھنے سے شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آیا ابو بکر اسلام کی تاریخ کا وہ ترخشندہ ستارہ ہے کہ جس نے نبی کا کلمہ بغیر سوال و جواب کے پڑھا حضرت خدیجہ کے حقیقی بتیجے حکیم بن حضام کے پاس ابو بکر کے تھے بیٹھے ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ چچا تمہاری پھوپھی ختیجہ کہتی ہے کہ میرے شوہر جو محمد محمد ہیں وہ نبی بن گئے ہیں حکیم بن حضام نے کہا اچھا میری پھوپھی کے شوہر نبی بن گئے ہیں کیسے نبی تو کہنے لگی کہ پھوپھی کہتی ہے کہ جس طرح کے موسا نبی تھے اسی طرح کے میرے شوہر نبی بن گئے ہیں حکیم بن حرام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد میری مجلس سے غائب ہو گئے اور ابو بکر نے جب یہ بات سنی کہ محمد مصطفیٰ نے نبی قتل نبوت کا اعلان کر دیا تو ابو بکر جلدی سے نکلے سیدھے حضور کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اے محمد آپ نبی ہو گئے ہیں حضور نے فرمایا ہاں صدیق نے کہا جلدی کرو مجھے بھی کلمہ پڑا کس طرح کسی نے کلمہ پڑا ہو تو بتاؤ حضور نے سمایا میں نے جس پر کلمہ پیش کیا کسی نے کہا شام کو پڑھوں گا کسی نے کہا صبح کو پڑھوں گا کسی نے کہا اپنے باپ سے پوچھوں گا حتیٰ کہ حضرت علی سے کہا کلمہ پڑھ لے تو انہوں نے کہا میں ابو طالب سے پوچھوں گا لیکن ایک صدیق ہے تو جس نے دور سے میری بات سنی تو بھاگا ہوا محمد کی غلامی کے لیے آیا میرے دوستوں ایک بات ضمنی طور پر ذہن میں رکھے ابو طالب کے چار لڑکے تھے ابو طالب کے کتنے لڑکے تھے بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر حضرت ابو طالب کہنے لگ جاتے اور راجا ابو طالب کہتے اور کہتے ہیں کہ علی نے نبی کی ابو ابو طالب نے نبی کی پرورش کی یہ کہتے ہیں لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے تاریخ کی اور آپ جب پلٹتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ابو طالب بیچارا تو خود اتنا کلاش تھا ایک پاؤں سے معذور تھا ایک ٹانگ سے معذور تھا کمائی کر نہ سکتا تھا چار اس کے بچے تھے ایک بچہ فوت ہو گیا تو اپنے تین بچوں کو اپنے تین بھائیوں کے ساتھ چھوڑ دیا یعنی اپنے ایک بچے عقیل کو حضرت عباس کے پاس بھیج دیا کہ وہاں اس کی پرورش ہو ایک بیٹے جا سکو بھیج دیا محفل کے پاس کہ وہاں اس کی پرورش ہو ایک بیٹے کو حضور کے پاس یعنی اپنے بھتیجے کے پاس بھیج دیا یعنی علی کو کہ وہاں اس کی پرورش ہو جو ابو طالب اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا وہ نبی کو روٹی کہاں سے کھلاتا ہو اور بارہ سال حضور کی عمر ہے بارہ سال کے یتیم بھتیجے کو کوئی کاروبار کے لیے لے جاتا ہے اگر چچا کا کاروبار اچھا ہو تو وہ بتیجے یتیم کو یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کاروبار کرو میرا کاروبار ٹھیک نہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا میں سوال کرتا ہوں کہ حضور کا کلمہ جب بھی کوئی کافر پڑتا اس کا نام مشرقوں والا ہوتا حضور سب سے پہلے کلمہ پڑھا کر اس کا نام تبدیل کرتے ابو طالب تو ان کی کنیت تھی یعنی طالب طالب کے بعد نام ابو کا عبد مناف تھا اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بتاؤ حضور نے عبد مناف کے نام عبد ابو طالب کا تبدیل کیوں نہیں کیا ابو حیرا کا نام عبد شمت تھا جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور نے ابو کا نام عبد السمد سے عبداللہ رکھ دیا اور عبد بجادین نے کلمہ پڑا نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا اور ابو بکر نے جب نبی کا کلمہ پڑا ان کا نام عبد القعبہ تھا عبد القعبہ سے تبدیل کر کے ابو بکر کا نام حضور نے عبداللہ رکھ دیا اور اگر ان تمام صحابہ کا نام پیغمبر تبدیل کر سکتے ہیں اگر ابو طالب نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو بتاؤ عبد سے نبی نے نام تبدیل کیوں نہیں کیا <coughs> میرے دوست صدیق اسلام کی تاریخ کا درخشندہ ستارہ ہے صدیق وہ ہے صدیق نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا صدیق نے اسلام کی کشتی کو صدیق اسلام کی کشتی کا کھویا ہے صدیق اسلام کے گلشن کا گنچا ہے اسلام گلستان رسالت کا صدیق محل مہکتا ہوا پھول ہے صدیق پیغمبر کا موتم ساتھی ہے صدیق نبی کا جان اول ہے صدیق نبوت کی مسلط پر بیٹھنے والا پہلا انسان ہے صدیق پیغمبر کے مزار کا ساتھی ہے صدیق نبی کی غار کا ساتھی ہے صدیق محمد کے دکھوں کا ساتھی ہے صدیق پیغمبر کے رشتوں کا ساتھی ہے صدیق پیغمبر علیہ السلام کے سے اٹھارہ سال کی عمر کا ساتھی ہے صدیق مکے میں بھی نبی کا ساتھی ہے صدیق مدینے میں بھی نبی کا ساتھی ہے صدیق پیغمبر کے ساتھ جگہ جگہ پر جاتا ہے ہر جنگ میں صدیق نبی کا ساتھی ہے اور چودہ سو سال ہو گئے آج غار میں بھی صدیق آج مدار میں بھی صدیق نبی کا ساتھی آج مجھے بڑے افسوس کی بات سے افسوس سے یہ کہنا پڑتا آج ہم اسلام کے اس پہلے خلیفہ ابو بکر کو ابو بکر کہتے لیکن اکثر لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ابو بکر تو ابو بکر کیا کہاں کیوں جاتا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں اور ابو بکر کا اپنا نام کیا ہے ابو بکر صدیق کا اپنا نام ہے عبداللہ کیا نام ہے والد کا نام والد کا نام عثمان والدہ کا نام کوئی ابو بکر کا اپنا نام والد کا نام والدہ کا نام سلما بن کے سہارا کیا نام ہے سلما بن کے سہارا والدہ کا نام ہے سلما اپنی کنیت ابو بکر یعنی بکر کے بعد والد کی کنیت ابو کو والدہ کی کنیت ام الخیر ابو بکر تو ابو بکر کیوں کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی چار بیویاں تھیں بڑی بیوی کا نام ہے قطینہ بنت عبد الزا دوسری بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ تیسری بیوی کا نام ہے زینب ام رومان چوتھی بیوی کا نام ہے اسما بنت امیش صدیق کی یہ چار بیویاں ہیں ان چار بیویوں کے تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمان ہے دوسرے لڑکے کا نام عبداللہ ہے تیسرے لڑکے کا نام محمد ہے بڑی لڑکی کا نام اسما ہے دوسری لڑکی کا نام عائشہ ہے تیسری لڑکی کا نام ام کلسوم ہے یہ تین لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں ابو بکر کے کسی لڑکے کا نام بکر نہیں ہے بس ابو بکر کا مانا تو بکر کے باپ ہے اگر ان کے کسی لڑکے کا نام بکر نہیں تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے سوال کیا رہتا ہے ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں ہے آج کسی راسدی جی کے بچے سے سوال کرو وہ تمہیں بارہ اماموں کا نام بتائے گا لیکن کسی سنی کے بچے کو اپنے امام کے نام کا بھی پتہ نہ ہو اپنے خلیفہ کے نام کا بھی پتہ نہ ہو اپنے خلیفہ کے لقب کا بھی پتہ نہ ہو تو کتنے سوچ کی بات ہے آؤ میں تمہیں یہ یہ بھی اقدام حل کر کے آگے چلتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا جس کا نام تھا امے بکر امے بکر یعنی بکر کی ماں اس اس لڑکی کا پہلے ایک خامد کا جو فوت ہو چکا تھا اس خامد سے اس لڑکی کا ایک لڑکا تھا جس کا نام بکر تھا تو اس لڑکی کی کنیت تھی ام بکر یعنی بکر کی ماں وہ بکر ایک بچہ تھا اس عورت کی گود میں جس سے صدیق اکبر نے پہلا اسلام سے پہلے نکاح کیا تھا اس لڑکی کا نام ام بکر تھا تو جب اب کے اکبر نے اس ام بکر سے نکاح کیا تو وہ عورت ام بکر کہلاتی تھی یعنی بکر کی ماں اور صدیق اکبر اس لڑکے کے ستےلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے یعنی بکر کے باپ ابو بکر تو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بکر ایک سوتےلا بچہ تھا صدیق اکبر کا جس کی وجہ سے ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا ایک رات بھی مجھے کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق نے جو چار عورتوں سے نکاح کیا کیا صدیق کی عصمت تھا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا تھا میں نے کہا کہ تمہیں صدیق کی ایک بیوی پر اعتراض ہے لیکن مجھے یہ بتا چار بیویوں پر اعتراض ہے اور تو وقت ایک سے زیادہ کبھی صدیق کی بیوی نہیں رہی لیکن اگر تو وقت چار بیویاں بھی ہوتی تب بھی اعتراض کی کوئی بات نہ تھی مجھے بتاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نو بیویاں تھیں اور نو بیویوں کے پندرہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں تھیں صدیق کی چار بیویوں پر اعتراض ہے اور حضرت علی کی نو بیویوں کا کوئی پتا نہیں حضرت علی کی بیا وقت چار بیویاں بھی ہیں اور کل نو بیویاں ہیں پندرہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں ہیں اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان پندرہ لڑکوں میں دو لڑکوں کا نام ابو بکر ہے ایک لڑکے کا نام عمر ہے تین لڑکوں کا نام عثمان ہے ایک لڑکے کا نام معاویہ ہے ایک لڑکی کا نام عائشہ ہے ایک لڑکی کا نام حفصہ ہے ایک لڑکی کا نام ام حبیبہ ہے ایک لڑکی کا نام سفیہ ہے ایک لڑکی کا نام میمونہ ہے یہ علی المرتضا کی بیٹیاں ہیں یہ علی کے بیٹے ہیں مجھے بتاؤ اگر ابو بکر سے علی سے دشمنی تھی ناؤز بلّہ اختلاف تھا تو کوئی آدمی مجھے بتائے کہ خلافت تو زبردستی دکان تمہارے ابو بکر نے قبضہ کر لیا لیکن بچوں کا نام بھی ابو بکر نے زبردستی اپنے نام پر لکھوا دیا ایک راس مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے ابو بکر کا نام علی نے اپنے بچوں کا نام رکھا عمر کا نام رکھا عثمان کا نام رکھا یہ اس لیے رکھا کہ دشمن ہر وقت سامنے رہے دشمن ہر وقت اس لیے دشمنوں کا نام رکھا میں نے کہا اس طرح کرو آئندہ تم کسی بچے کا نام سمر رکھو تم اپنے کسی بچے کا نام کسی بچے کا نام یزید رکھو کسی کا نام ابن زیاد رکھو تاکہ تمہارے دشمن ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور صبح سے لے کر شام تک ان کی پٹائی کرتے تاکہ دشمن سامنے رہے تاکہ دشمن میرے دوست ایک بات دن میں رکھے تاکہ میں اپنی معلومات شروع کر سکوں ہر پیغمبر کا توجہ ہے نا ہر نبی جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے پہلے گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کرتا اپنے پہلے گزرے ہوئے نبی کی اور آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا پہلے گزرے ہوئے کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والے کی دیکھو حضرت تو اس سارا اسلام دنیا میں تکلیف لائے قرآن کہتا ہے مصدی کلی مات دئی نہ یا دیا منت رات عیسا تشریف لائے تصدیق کرتے تھے کہ تورات کتاب سچی ہے مسا نبی سچے ہیں عیسا نے تصدیق کی کہ جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے نبی ندی جو پہلے آئے ہیں وہ سچے ہیں قرآن کہتا ہے عیسا پہلے کے لیے مصدق ہے اور فرمایا بابو بشرن بے رسولی یاتی ممبا جسم اسمو احمد اور میرے بات آخر زمان ایک نبی آئے گا حضور علیہ السلام آئیں گے دیکھو عیسا پہلے کے لیے مصدق ہے اور آنے والے کے لیے مبشر ہے عیسا نے پہلے کے لیے تصدیق کی اور آنے والی کے لیے آنے والے کے لیے خوشخبری دی ہر پیغمبر کی یہ سنت ہوتی ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے حضور نے ایک لاکھ چوتالیس ہزار نبیوں کی تصدیق کی حضور ایک لاکھ چوتالیس ہزار نبیوں کے مصدق بنے ان کی کتابوں کے مصدق بنے لیکن حضور کسی نبی کے مبشر نہیں بنے کیوں حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا جب آنا نہیں تھا تو مبشر کس کے لیے پیغمبر بنتا لیکن جب اگر حضور کسی کے لیے مبشر ہوتے حضور کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو پھر وہی نبی آ کر حضور کی تصدیق کرتا تو معلوم ہوا جب حضور کسی کے مبشر نہ بنے تو حضور کے لیے کوئی نبی مصدق بن کر نہ آیا لیکن اللہ کی یہ عادت ہے کہ جو بھی نبی پہلے گزر جائے اس کی تصدیق کرنے والا بعد میں ضرور آتا ہے اس کی تصدیق کے لیے کوئی آدمی ضرور آتا ہے لیکن حضور کے لیے مشیت میں فیصلہ ہو چکا تھا جب حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تو حضور کے لیے مبشر کون بنتا حضور کے لیے مشدد کون بنتا جو بعد میں آ کر کہتا کہ یہ محمد سچا نبی ہے تو خدا نے اپنے پیغمبر کے بعد کسی نبی کو تو نہ بھیجا لیکن ایک ایسے انسان کو بھیج دیا تو جب پیغمبر کی تصدیق کرے اور اس کو بھیجا جس کے بارے میں قرآن نے کہا اللہ بھی تھا جس کبھی کہ محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے والا صدیق بھی محمد کے ساتھ آیا Yeah. یہی وجہ ہے ذرا توجہ کریں اسی وجہ سے حضرت امام حضرت ابو حضیفہ پیغمبر کے صحابی ہیں انہوں نے اس راز کو پا لیا انہوں نے فرمایا اور صدیق کام مقام الانبیاء صدیق نبیوں کی جگہ پر کھڑا ہے جو نبوت کی تصدیق کرتا ہے صدیق اس مسلمت پر بیٹھا ہے کہ جس مسلمت پر نبی بیٹھا کرتے اسی لیے صدیق کا لقب ہے جانشین رسول اللہ سیدھی کا لفظ کیا ہے جان سی ایک لفظ کے ذرا غور فرمائے حضور نے غار میں فرمایا تھا مانا اے ابو بکر ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے یعنی حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا اور خدا کو بھی اپنے ساتھ ملایا یعنی ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اور میں اور خدا تینوں ایک ہیں تینوں ایک ہیں فرمایا ان اللہ مانا ہم تینوں ایک ہے کہتے ہیں دیکھو یہ تینوں ایک کہتے ہوئے کہ صدیق کو لطف ایسا ملا کہ تینوں اس میں آ گئے ہیں صدیق کو لقب ملا جان سین رسول اللہ دیکھو جان سین صدیق ہے رسول محمد مصطفیٰ ہے اللہ ساتھ ہے تو میں ان اللہ مانا ابو بکر قیامت تک تو جان رسول اللہ رہے گا تیرا ساتھ تیرے ساتھ خدا بھی رہے گا رسول بھی رہے گا میرے دوستوں حضور علیہ سلاط السلام نے صدیق پر اعتماد کا اظہار کیا حضور نے صدیق پر اعتماد کا اظہار کیا یا نہیں کیا ایک آدمی کہنے لگا اعتماد پر اچھا اظہار کیا کہ بستر تو حضور نے علی کو دے دیا بستر تو حضور نے کس کو دے دیا بستر تو حضرت علی کو دے دیا اور جس کو بستر ملے جس کو نبی کا سامان ملے جس کو لوگوں کی امانتیں ملے اس کو تم ہوتے وہ چوتھے نمبر پر خلیفہ جس کو نبی کا سامان مل گیا نبی کا بستر مل گیا اس کو تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے میں نے کہا کہ جس کو بستر ملا اگر وہ پہلا خلیفہ ہے تو وہ کون ہے جس کو بستر والا ملا ایک کو بستر ملا ایک کو بستر والا ملا ہجرت کی رات میں بڑے فیصلے کیے ہیں ہجرت کی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات ایک ہے رات ایک ہے اس ایک رات میں ایک آدمی سوتا رہا دوسرا جاگتا رہا ایک آدمی آرام کرتا رہا دوسرا پہاڑوں کی چڑھائی کرتا رہا ایک آرام کرتا رہا دوسرا پتھروں پہ چڑھتا رہا ایک آرام کرتا رہا دوسرا گار میں اترتا رہا ایک بستر کے بدلے لوٹتا رہا ایک بستر والے کے بدل لوٹتا رہا Yeah! میرے دوستوں آپ توجہ فرمائے ہجرت کی رات ہے انیس سردار جگمبر اخلاق اسلام کے شہید کرنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کا یہ واقعہ ہجرت کا یہ واقعہ جس میں نبی نے ہجرت فرمائی ہے یہ ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا میراج کا واقعہ پہلے پیش آیا ٹھیک ہے میراج پہلے ہوا نا اور میراج کے ایک سال کے بعد ہجرت ہوئی یہ میراج پہلے کیوں ہوا خدا نے میراج نبی کو پہلے کیوں کرایا ہجرت بعد میں کیوں کرائی میراج کا سفر آسمانوں کا سفر تھا اور ہجرت کا سفر مدینے کا سفر تھا ایک مدینے میں نبی کے ساتھ گیا ایک آسمانوں پہ نبی کے ساتھ گیا اللہ نے دنیا کو دکھلانا تھا اور لوگوں نبی کے اس سفر کو بھی دیکھو نبی کے اس سفر کو بھی دیکھو نبی کے اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھو نبی کے اس سفر کے ساتھی کو بھی دیکھو اس سفر کے ساتھ کی وفا کو بھی دیکھو اس سفر کے ساتھی کی وفا کو بھی دیکھو نبی کے اس رفیق جبریل کو بھی دیکھو نبی کے اس رفیق صدیق کو بھی دیکھو اس کی رفاقت کو بھی دیکھو اس کی رفاقت کو بھی دیکھو اس کی وفا کو بھی دیکھو اس کی وفا کو بھی دیکھو اس کی یاری کو بھی دیکھو اس کی یاری کو بھی دیکھو اس کی اداؤں کو دیکھو اس کی اداؤں کو دیکھو اس کی ادا موڑ پر ختم ہو گئی اس کی ادا قبر تک جاری ہے اپنی اپنی ادا ہے اپنی اپنی وفا ہے اور دنیا کے لوگوں ابو بکر میں اور جبریل میں بڑا فرق ہے اور دنیا کے لوگوں رابطے دو ہیں تو رابطے ایک ہجرت کی رات ہے ایک میراج کی رات ہے اور رفیق نبی کے دو ہیں راتے نبی کی پیغمبر علیہ اسلام کے لیے دو ہیں اور رفیق نبی کے دو ہیں ان دونوں رفیقوں کو دیکھو ایک رفیق ہے جو نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے اور ایک رفیق ہے جو فرشتوں کا سردار ہے اور دنیا کے لوگوں تم نبیوں کی بات کرتے ہو میں کہتا ہوں کہ جبریل بھی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا جبریل فرشتوں کا سردار ہے جبریل کس کا سردار ہے اور صدیق نبیوں کے بعد انسانوں کا سردار ہے یہ نہیں ہے لیکن اب دیکھو مرتبہ کس کا زیادہ ہے اور مرتبہ پیغمبر نے کھول دیا کہ جو آج کی رات نبی کا ساتھی بنا جو میراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کو جگانے آیا اور جو ہجرت کی رات نبی کا ساتھی بنا اس کو نبی جگانے آیا فرق ہے یا نہیں جو میراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کا جگانے آیا اور جو ہجرت کی رات نبی کا ساتھی بنا اس کو نبی جگانے آیا اور جو میراج کی رات نبی کا رفیق بنا اس میں جب پیغمبر کو سواری کی ضرورت پڑی تو وہ جبریل براخ لینے چلا گیا اور براخ نبی کو پیش کر دی تو اس براخ پہ سوار ہو جائیں لیکن ہجرت کے سفر میں جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براخ لینے نہیں گیا خود محمد کی سواری بن گیا اور صدیق اسی رات صدیق نے اسی رات دنیا کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ پیغمبر میرے کندھے پر سوار ہوتا ہے اور جس کندھے پر جس سواری پر نبی سوار ہو جائے اور بھلا وہ بھی کبھی کسی سے پیچھے رہی ہے کہ سواری پہ نبی سوار ہو اور پیغمبر نے تو یہ سواریوں کے فیصلے بچپن میں کر دیے تھے جب پیغمبر علیما کی سواری پہ چلا تھا اور دنیا کو بتا دیا گیا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری پیچھے نہیں رہا کرتی نبی صدیق پہ سوار ہوتا ہے صدیق سب آگے نکل گیا راستے دو ہیں کہ رفیق دو ہیں راستے دو ہیں رفیق دو ہیں رفائیں دو ہیں ادائیں دو ہیں الفت دو کی ہے پیار دو کا ہے یاری دو کی ہے ان دونوں کو دیکھو ایک موڑ کی یاری ہوتی ہے ایک توڑ کی یاری ہوتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ موڑ پر جبریل پہنچا تو موڑ پر کہا اگر منہ یقر برتر کرو گے تجربہ اللہ بسوگ پرم ایک پر بھی اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے یعنی جبری ایسا ساتھی ہے کہ میرے اپنے پروں کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا اب اللہ کیا کہتے اس وقت کس جگہ پر وہ تب صدیق نبی کے ساتھ اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا محمد کا ساتھ کبھی نہ چھوڑ یہ صدیق کی تھی کہو یہ کس کی کہ تھی میرے دوستوں صدیق نے یاری نبی سے نبھائی ہے اور اس ہجرت کے رسید کی وفاؤں کو دیکھو کہ جبریل تو موڑ پر نبی کے ساتھ چھوڑ دیا اور نبی کو تنہا چھوڑ دیا لیکن صدیق نے تو کبھی بھی نبی کو تنہا نہ چھوڑا اور دیکھو لوگوں صدیق کیسے تنہا چھوڑتا ہے پیغمبر مکے کی گلیوں میں نگمبر مکے کی گلیوں میں صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی پتھر کھا رہا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر کا چہرہ گردی ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے ہے نبی پہاڑ کی چوٹی پر ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی غار میں اترتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر ان مافت کے خیمے میں جاتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی دودھ دھوتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی دودھ پیتے ہیں صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر سواری پہ سوار ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے اور پیغمبر مسجد قبال ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر امر ابو عجیب انصاری کی جھونپڑی میں ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی بدر میں ہے صدیق بدر میں ہے پیغمبر عہد میں ہے صدیق نبی صابر میں صدیق صابر میں نبی میں صدیق میں ایک پرد اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے یعنی جدید ایسا ساتھی ہے کہ روڈ پر اپنے پروں کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا اب اللہ کیا کہتے اس وقت کس جگہ پر ہوتا صدیق نبی کے ساتھ اس کے پر میں جسم بھی جل جاتا نہیں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑ یہ صدیق کی لفافی کہیں گے کس کی لفاسی میرے دوستوں صدیق نے ناری نبی سے لبائی ہے اور اس ہجرت کے رفیق کی وفاؤں کو دیکھو کہ جبریل کو پر نبی کے ساتھ چھوڑ دیا اور نبی کو تنہا چھوڑ دیا لیکن صدیق نبی کو تنہا نہ چھوڑا اور دیکھو لوگوں صدیق کیسے تنہا چھوڑتا ہے پیغمبر مکے کی گلیوں میں نگمبر مکے کی گلیوں میں صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی پتھر کھا رہا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر کا چہرہ کردی ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی پہاڑ کی چوٹی پر ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی غار میں اترتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر انڈے ماں کے خیمے میں جاتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی دودھ دھوتا ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی دودھ پیتے ہیں صدیق نبی کے ساتھ ہے پیغمبر سواری پہ سوار ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے اور پیغمبر مسجد تبان ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے جگمبر ابو انصاری کی جھونپڑی میں ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے نبی بدر میں ہے صدیق بدر میں ہے پیغمبر ابر میں ہے صدیق بیچ میں ہے نبی صابر میں صدیق صابر میں نبی خندق میں صدیق خندق نے نبی تبوک میں صدیق تبوک نے نبی علیہ السلام صلاح خدادیہ میں صدیق صلاح خدادیہ میں پیغمبر فتح مکہ میں صدیق فتح مکہ میں نبی غلطرہ میں صدیق غل میں نبی ابوا میں صدیق ابوا میں پیغمبر ارفات میں صدیق ارفات میں نبی ملطلفہ میں صدیق مطلف میں نبی صفا مرما میں صدیق صفا مرما میں نبی عمرے میں صدیق عمرے میں پیغمبر حج پہ صدیق حج پہ نبی رشتے میں صدیق رشتے میں نبی مسکرانے میں صدیق مسکرانے میں اور پیغمبر رشتہ لینے میں صدیق رشتہ دینے میں اور آج اتنا چودہ سو سال ہو گئے صدیق قبر میں بھی آج محمد کے ساتھ صدیق نبی کے ساتھ ہے صدیق نبی کے صدیق ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے لتاؤں کو دیکھو اداؤں کو دیکھو پیار کو دیکھو محبت کو دیکھو تم سب کو دیکھو تم کہتے ہو بستر علی کو ملا توجہ تو تم کہتے ہو بستر علی کو ملا میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ ادھر رات ہے اگر میں ادھر کہ ہجرت کی اس ہجرت کی آپ میں حضور نے سنایا علی یہ میرا بستر ہے علی یہ میرا اس بستر کا نے سونا ہے ہجرت کی آپ ہے انیس سردار تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں ندی کو شہید کرنے کا پروگرام ہے پیغمبر اندر ہے دشمن باہر ہے پیغمبر نے سنایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ میں جاتا ہوں تو میرے بستر پر لیٹ جاؤ میں ایک بات سب سے دل میں رکھے کہ حضرت علی کو نبی نے بستر پر لکھایا ٹھیک ہے بستر پر علی کو لکھایا نبی کے صبح علی کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نبی کے صبح میں علی کو بدل جاتا شہید بھی کیا جا سکتا تھا اگر علی نبی کے بعد خلیفہ بننا ہوتا تو جس کو شہید کیے جانے کا شبہ تھا اس کو نہیں شہید کیے جانے کے لیے بستر پر چلا کر جاتا میں بات نہیں سمجھے جس میں خلیفہ بننا اگر علی میں پہلا ہوتا تو نبی اس کو بستر پر سنا کر جاتا کہ میرے سرے میں بے شک شہید کر دیا جائے اور جس میں خلیفہ بعد میں بننا تھا اس کو پیغمبر مت چھوڑنی دیا ان کے ساتھ لے گئے اس کو نبی چھوڑنی دیا بن کے ساتھ میرے ساتھ رہے میرے میرے دوست علی سے فرمایا میرے بستر سے لوٹ جاؤ علی بستر سے لوگ لوٹ جاؤ اور ایک اور سوال کر رہا تھا کہ علی میں بستر سے لوٹ گئے نبی تلواروں کے نیچے سے اکیلے بھی چاہتے ہیں کیا یہ بات حضرت علی کی حیرت کے خلاف نہیں تھی کہ تلواروں کو چمک رہی اور نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ہے میں سوتا ہوں اور تم چلے جاؤ پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیا کہ نبی اکیلے تلواروں کے نیچے سے گزر جائے کوئی پرواہ نہیں نبی تلواروں کے نیچے سے اکیلے گزر جاتے علی المرتضا کو کر دیکھا یہ کہ ایسے نمبر جہاں آپ نے جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں بعد میں آ کر کے جاؤں گا یہ بات علی المرتضا کی غیرت کے خلاف تھی تو نبی کو تنہا چھوڑ دیا لیکن اللہ کی نصیحت میں یہ بات تھی کہ علی بستر پر لیٹ جائے نبی اکیلا ہی گزر جائے کیوں اللہ کو پتا تھا کہ علی نبی کے ساتھ ہوا علی نے نبی کے ساتھ مل کر تلواروں کے نیچے سے مشرقوں کا مقابلہ کر کے تلواروں کے نیچے سے جب نبی گزرے علی بھی ساتھ ہوتا تو پہلی سبھی کا ملنگ آج یہ کہتا کہ علی نبی کا مشکل کے ساتھ نے ہی نبی کو تلواروں سے بچا لیا تھا اس لیے کہ علی مشکل کے ساتھ اللہ نے یہ فیصلہ بھی میں آج بھی حل کر دیتا ہوں کہ علی کو سے سنا دے اور خود تلواروں کے نیچے سے بدل جا تاکہ چودی سبھی کے ڈاکٹر کو پتا چل مشکل کشاہ نہ علی ہے نہ نبی ہے چاہتے صدی کے ملان کو پتا چل جائے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر سے سنا کر بتاتا ہے نبی کو تلواروں کے نیچے سے بتاتا ہے مشکل کشا وہ خدا ہے علی بستر سے کہو علی نبی تلواروں کے نیچے سے تنہا گزر گئے اے علی تو وہ نیند آ گئی حضرت کی رات پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر نیند آ گئی اے علی بتائیے آپ کو نیند آ گئی فرمایا ہاں جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی اس لیے نیند آئی کہ بستر کا تھا بستر وہ تھا جس پر قرآن کرتا بستر وہ تھا جس پر علی بستر سے کہو علی اب ایک اور بات نہیں رکھے دو آدمی ہے رات ایک ہے اچھا، دو آدمی ہے رات ایک علی ہے ایک صدیق ہے ایک سویا ہے ایک جاتا ہے ایک سویا ہے ایک سونے والے سے پوچھے سویا کیوں جاگنے والے سے پوچھے جاگا کیوں ایک کے سونے کا راز معلوم کرو ایک کے جاگنے کا راز معلوم کرو علی سویا کیوں صدیق جاگا کیوں یہ فیصلہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو خلافت کا مسئلہ آج حل ہو جاتا ہے ابھی سوا علی سدیپ یادو کی ابھی سولہ کی سدیپ یادو کی ابھی سوا سدیپ یاد کا اروین میرے سب نے سمایا اس لیے میں سو گیا کہ میرے پاس امانتیں تھی لوگوں کی میرے پاس امانتیں تھی حضور نے سمایا علی یہ امانت ہے یہ کپڑا ہے یہ جو کی دیری ہے یہ سب کا کوڑا ہے یہ چاندی کی بالی ہے یہ کچھ برتن ہے یہ کچھ بے باس ہیں لوگوں نے مجھے امانت دی ہے اے علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھو اور صبح کو اس امانتیں لوگوں کو واپس دے دینا علی عبد اللہ کی شمارت اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امانتیں جو نبی نے مجھے دی تھی یہ امانتیں بہت سستی تھی اتنی قیمت ان کی نہ تھی اس لیے میں بے فکر ہو کر سر امانتیں رکھی اور میں توڑ گیا میں یہاں شیخ لاہور میں جہاں کے خطیب صاحب کے پاس آؤں اور یہاں آ کر میں مولانا سے یہ کہوں جناب یہ ایک لاکھ روپیہ امانت کے طور پر آپ رکھ لیں میں دوسرے دن جاتا ہوا لے لوں گا مولانا فرمائیں گے جناب اتنی بڑی رقم میں کبھی گھر میں نہیں رکھ سکتا جب میں ان کو امانت زور سے دے دوں گا تو یہ امانت لے کر اپنے جناب علی گھر جائیں گے اور گھر کے اندر پیسی کھول کر اس کے نیچے برتن اٹھا کر اس کے نیچے وہ پیسے رکھیں گے پھر برتن رکھیں گے پھر کپڑے رکھیں گے پھر پیسی کو بند کریں گے تالا لگائیں گے پھر بھی میں کو نہیں آئے گی میں گھر والی کو بھی بدھائی گی کیوں اس لیے کہ امانت بڑی مہنگی ہے امانت مہنگی ہوتی ہے تو نیند نہیں پایا کرتی علی نے فرمایا اے علی اے اے دنیا کے لے میں اس لیے سو گیا کہ جو امانتیں نبی نے مجھے دی تھی ان کی قیمت زیادہ نہ تھی صدیق نے کہا مجھے نیند اس لیے نہیں آئی کہ جو امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت ہی چڑھی امانت میری گود میں تھی اس کی قیمت ہی ابو بکر نے فرمایا امانت میری گود میں وہ تھی سر میری گود میں وہ تھا جس سر کا ذکر قرآن میں آتا ابو بکر نے فرمایا میری گود میں وہ سر تھا جس سر کا ذکر قرآن میں آیا میری گود میں وہ نبی تھا جس نبی کی آنکھوں پر ذکر آیا تو قرآن نے ماتا و ماں کہا جس کے کا ذکر آیا قرآن نے کہا لاپ بھی بھی اور جس کے سینے کا سب رکھا قرآن کال کے زندہ عیسو کا عید ہے جس کے شہر کا ذکر آیا قرآن کال لاؤ سین کی حاضر بلدی اور اس ترمبر کے زمانے کا ذکر آیا قرآن کا مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے اور جس کے دانتوں کا ذکر آیا قرآن کال یہ آسین مجھے تیرے دانتوں قدم ہے اور اس کی چادر کا کرایا قرآن نے کہا یہ آئی المزمل مجھے اے پیغمبر مجھے اے چادر والے اور اس کے کمبل کا کرایا قرآن نے یہ آئی المدر کہا جس کے خلاف کی بات آئی قرآن نے کہا ان کمالا سنوں کے نظیم جس کے کردار کا کرایا قرآن نے کہا نقد کانا نقم کی رسول اللہ اس کو پناہ کرنا اور اس کی رحمت کا کرایا قرآن نے کہا بابا ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ علی جس کی شفتوں کا کرایا قرآن نے جس کو رعوف کہا رحیم کہا کریم کہا اصل الانبیاء کہا اشرف الانبیاء کہا امام الانبیاء کہا اسلم الانبیاء کہا دنیا کو بتا دیا کہ اس پیغمبر سے بہتر دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ارج پر یہ گیا تو ارج آلہ ہو گیا فرش پر آیا تو فرش آلہ ہو گیا صدیق نے کہا میری چولی میں آیا تو صدیق کا مقدم کرا گیا یہ ابو بکر ابو بکر کی ذرا توجہ رہے ہجرت کی رات ہے اور ہجرت کی نبی گھر سے نکلے نبی ہاجیوں کو پتا ہے حاجیوں کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ سے دوسری طرف سفا مربع کی طرف سے نکلے ابو جہاں کے مکان کی جگہ پر جہاں لائٹرین بنے ہوئے ہیں وہاں سے نکل کر آگے جائیں مکان کڑوائیں تو چھٹا ہزار آتا ہے بالکل حاجی ہم ہے نا چھٹا بازار دیکھا ہے مجھے اس چھٹا بازار میں جہاں چھت ختم ہوتی ہے وہاں ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے مکتبہ ارنی مکی یہ لائبریری سعودی حکومت نے بنائی ہے جہاں پر یہ لائبریری ہے ہجرت کی رات یہی نبی کا گھر تھا جہاں یہ لائبریری ہے ہجرت کی رات یہی نبی کا وہاں سے آئے واپس خانقاب سے گزرتا ہے دوسری طرف باغ ملک عبد روپ کے سامنے محلہ ہے اس محلہ کھلا میں ایک گلی ہے جس کا نام ہے وفاق ابو بکر یعنی ابو بکر والی گلی اس گلی میں آگے جائیں تو ایک مسجد ابو بکر ہے یہاں مسجد ابو بکر ہے ہجرت کی رات کی کا ہے یہاں اس مسجد کی جگہ اب ذرا کریں میں نے جغرافیہ آپ کو ہجرت کا سمجھا دیا کہ پیغمبر اپنے گھر سے چلے نبی اپنے ابو بکر کے گھر آنا ہے راستے میں کھانا کھانا ہے راستے میں ابو بکر نبی اپنے گھر سے چلے ابو بکر کے گھر آنا چاہتے ہیں راستے میں کھانا کھاتا ہے پیغمبر کابے کے قریب پہنچتا ہے تو نبی نے کابے کو دیکھ کر فرمایا اے ساما میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کبھی نہ چھوڑتا اگر یہاں کی قوم مجھے دھکے نہ دے نبی رونے لگے پیغمبر نے دو نقل پڑے عثمان کی علی طلحہ جو سے کی طرف سے کبھی بردار کیا تھے نبی نے فرمایا مجھے شادی دے دے میں کابے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھ لوں اس نے کہا میں شادی نہیں دے سکتا باہر ہی نماز پڑھ کر آگے چل دیے یہ نبی کا اخلاق تھا یہ نبی کا خود تھا کہ آج کے پیغمبر بغیر کعبے میں داخل ہوئے جب آپ ہی نفل کر نبی روکتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں لیکن آج کے آٹھ سال کے بعد جب پیغمبر آتے بڑھ کر کھانا کعبہ میں داخل ہوا ابن ابھی سے لے کر نبی کے پاس آتا ہے ایسے اندر کے شادیاں لے لے اور رو رہا ہے حضور نے فرمایا عثمان تو وہی ہے جس نے ہجرت کی رات مجھے جو شادیاں دی تھی فرمایا ہاں میں گنا گار ہوں یہ کہا اور کہا کہ پیغمبر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا اگر تو میرا کلمہ پڑتا ہے تو کیا یہ شادی تیرے پاس قیامت تک تیری اولاد کے پاس رہے آج خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس ہے کتنے لاکھ ایک ہے پیغمبر کعبے کے بارے رو رو کر نفل پڑ کر آگے چل دیے ہیں آج کی رات نبی اللہ کے گھر میں نہیں ٹھہرا بلکہ پیغمبر کعبے سے گزر کر ابو بکر کے گھر جا رہا ہے میرے دوست کو میرا توجہ تو کرے اس کو تو دیکھے اس محبت کو تو دیکھے تیرے اوپر سات ساتھا کا مقدمہ ہو جائے سولہ ایم پی او لگ جائے تین سو سات لگ جائے تین سو دو لگ جائے تین سو پچیس کا مقدمہ درج ہو جائے تو اپنے ساتھی کو نہیں بتاتا اپنے پڑوسی کو نہیں بتاتا اپنے قریبی کو نہیں بتاتا کیوں میں پولیس کو مخبری نہ کر دے مجھے گرفتار نہ کر لے میں سب نے گرفتاری ضمانت کراتا ہوں جس پر تجھے اعتبار نہ ہو اس کے پاس بھی نہیں جاتا اس کے پاس نہیں کھٹکتا اس کو نہیں بتاتا چھپ چھپ کر پھرتا ہے اور جس کا تجھے اعتبار ہے اسی کے پاس جاتا ہے تو اتنا کیا ہے کہ تم پر گرفت آ جائے تو تم وفادار آدمی کو تلاش کرتا ہے اور پیغمبر کو اپنے سے زیادہ سیاح بھی نہیں سمجھتا کہ نبی کا اپنے گھر سے نکل کر کام گھر سے بھی گزرتا ہے اس گھر میں جاتا ہے جس گھر کو وفادار سمجھتا ہے اگر ابو بکر وفادار نہ تھا عزرت کی رات کسی اور کے گھر میں پیغمبر کیوں نہ گیا صدیق کا دروازہ صدیق پیغمبر نے کیوں کھٹکھٹایا تو اتنا وفادار ہے کہ تجھ پر پریشانی آئے تو تم وفادار کو تلاش کرے نبی پہ پریشانی آئے تو نبی اس کو تلاش کرے ناؤز بلّہ جس نے پیغمبر کی بیٹی کو دھکا دینا تھا جس نے دعوے صدر کو چیننا تھا جس نے پیغمبر سے وفا نہ کرنی تھی اور میرے دوست تو, تو پیغمبر کی پیغمبر کی عظمت پہ تم آدمی کرتا تجھے تو نبی کی وفا ایک اعتبار نہیں ہے آج کی رات ارد کو پتا چلا فرض کو پتا چلا فرشتوں کو پتا چلا ملکوت کو پتا چلا ساؤں کو پتا چلا کہ اس روئے زمین پر ایک انسان کی بیچ ہے جو محمد کا ہمراہ ہے سمندر میں جا کر صدیق کا دروازہ ذرا جب آپ نبوت سداقت کے دروازے پہ کھڑی ہے نبی نے دروازہ کھٹکایا اگر خدا چاہتا تو صدیق کو پہلے بتا دیتا کہ ابھی تیرے دروازے پر ندی رہا ہے دروازہ کھول دے لیکن خدا نے نہیں بتایا اگر خدا بتا دیتا دروازہ ندی کیسے کھٹکھٹاتا خدا نے تو اس دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو فرشتوں کو سنانا تھا دنیا کو بتانا تھا وہ لوگوں دیکھو نبوت کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے نبوت خدا کے دروازے کے بعد آتا کا دروازہ دروازہ گیا بکر باہر نکلی نک منڈر بات کہا کون دروازہ پانی والا نے جب جواب دیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو ابو بکر میں دودھا بھی کہنا ابو بھاگے ہوئے آتے ہیں فرمایا خدا کا سے رات کا رسول اللہ میرے برباد آپ پر قربان ہو جائے اے اللہ کے نبی خود کر کرائے ہیں ابو بکر تو کر دیتے جاتی ہے جبریل آپ کے دروازے پہ یہ کہیں آپ کے دروازے پہ تو ہوتا آپ کے دروازے پہ تو کہا آپ کے دروازے پہ صحابی آپ کے دروازے پہ ساری دنیا آپ کے دروازے پہ لیکن آج اے پیغمبر تم چل کر میرے دروازے سے آئے ہو چبیر میں فرمایا صدیق آیا نہیں ہوں بھیجا گیا آیا نہیں ہوں بھیجا گیا اللہ نے دنیا کو بتانا تھا کہ دروازہ ایک ہے جس پر چل کر پیغمبر گیا دروازہ ایک ہے جس پر چل کر حضور نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے حضور نے فرمایا ابو بکر حضور نے فرمایا ابو بکر چلنا ہے صدیق نے یہ نہیں پوچھا ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو صدیق نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں چلنا ہے حضور نے فرمایا چلنا ہے صدیق نے کہا چلو حضور نے فرمایا چلنا ہے صدیق نے کہا چلو کہاں چلنا ہے اگر ابو بکر پوچھ لیتے کہاں چلنا ہے تو آج کا رات بھی کہتا کہ ابو بکر کا ابو بکر نبی کا ہم راج نہ تھا ابو بکر نبی کا ہم لن تھا ساتھی تھا ہم رات لہر لہرے تھا اپرار محبت کا پاس راست تھا اور ساتھ اور نیفت کا محبت کا سب کہ نبی میں سمایا چلو ابو بکر نبی میں سمایا چلنا ہے کہا چلو دیکھو ہے اپنے تپذے کو ایک لنگے کے لیے ادھر درخت روپ رات میں لے چلے جو رات تھی نبی کو تلاش کرنے کے لیے سارے پھر تھے لیکن بکر سے تو ساتھ لے کر ابو بکر کے گھر سے نکلتے ہیں گھر سے نکلے ایک پرنام دو پرنام ایک میل کا پاپلا طے کیا ہوگا کہ صدیق سے باغ لگا سدیل میں سماجی اور نہ کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان پتھروں پر آپ پیدل چلیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پیدل چلیں ابھی بکر کیا کریں فرمایا اور اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کنگے پر سوار ہو میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کنگے پر سوار ہو جائیں جب اس بھوک نے یہ بات کری جان کے پڑھے لکھے اور بات چوڑ لوگ واقعہ حضرت واقعی آپ کو اور بھی علماء نے سنایا ہے سناتے ہیں میں تفصیلی بھی واقعہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس بات کو سنایا کہ ابھی وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا میں حضور سے کیا اور میں کل بھی میرا جی چاہتا ہے آپ میرے کمبے پر سوار ہو آپ میرے کمے پر حضور میں سمایا آپ حضور میں آ سے کیا جواب دیا حضور نے سمایا ٹھیک ہے بڑی قابل نہیں بات حضور نے سمایا ٹھیک ہے لیکن فتح مکہ کے لیے ایک روایت کرتا ہوں ایک روایت چلتا ہوں حضرت علی میں بتایا سولہ کلاس بول رہا جب یہ سنایا تھا کیسے نمبر آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے تین سو سات بد کے آئے ایک روایت کے مطابق تو حضور نے فرمایا علی کہ نبی کا بول نہیں تھا کے کرے علی نے سنایا کہ آپ میرے پر سوار سوال جائیں تو حضور نے سنایا علی تو نبی کا بول نہیں ہجرت کیا جب صدیق نے کہا میرے کمرے پر سوال جائے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا اس لیے کہ نبی کو پتا تھا کہ میری امت میں ایک صدیق ہی تو ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا ایک صدیق ہی ہے جو میرا بوجھ اٹھائے گا اور دنیا کو آج کی رات بتا دیا گیا وہ لوگوں سے جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھاتا ہے وہی کل کو نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھاتا ہے ابو بکر نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پہاڑوں کی چڑھائی کر رہے ہیں پہاڑوں کی ابو بکر نے جب نبی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے توجہ کریں لیکن اگر سلامی کرواتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے کندھے پر نبی کا وجود ہے اور آج تک لوگوں تم نے سنا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس کباب ندیوں کے کندھے پر نبے میں بک ہوتی ہے لیکن صدیق کہتا ہے کہ تیرے قسمت پر قربان جائے جائیں ندیوں کے کندھے پر میرے نبوت ہے میرے کندھے سے وجود Yeah. ندیوں کے ندیوں کے کندھے پر توجہ ہے نا ندیوں کے کندھے پر مورے نبوت ہے صدیق کے کندھے پر وزیر نبوت ہے صدیق نبوت کو لے کر جاتا ہے صدیق کس کو لے کر جاتا ہے جب صدیق کے کندھے پر نبوت کا وزیر تھا تو اب مجھے بتاؤ وہ یہ کہتے تھے کہ علی کے حصے میں بستر آیا اب بتاؤ کہ دین کے حصے میں کیا آیا ابو بکر ابو بکر نبی کو لے کر جا رہے جب ابو بکر نبی کو لے کر جاتے ہیں تو مجھے بتایا کہ صدیق کہ کے کندھے پر جب چلا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ صدیق تو نبی کو لے کر جاتا ہے علی گے کو لے کر جاتا ہے صدیق گے والے کو لے کر جاتا ہے اور نے سمایا کہ ایک نبی کوش چالیس بہشتی مردوں کے برابر ایک نبی کا روش چالیس بہشتی مردوں کے برابر ہے اور ایک بہشتی مرد کوروش ایک ہزار دنیا کے مردوں کے برابر ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اصل نہیں مانتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہزار بنتی مدد پروج چالیس ہزار دنیا کے مدد پروش ابھی بکر نے کیسے اٹھا لیا ابھی بکر پہاڑ پر کیسے کر لیا جس پہاڑ پر آج پاکستان کا جلام حاضر بھی نہیں کرتا بھی نہیں کرتا کیوں پہاڑ کوئی مسئلے جب ہاتھ سے ہاتھ نظر میں آتا تھا اس رات میں صدیق چالیس ہزار نبے کپور لے کر کس طرح پہاڑ چوٹی پر کر دیا تو پیغمبر دو سال عمر میں کم تھے اتنے بڑے اتنا بڑا اتنی عمر کم اتنی زیادہ کم عمر میں تھی ابھی سے تقریباً ہم عمر بنتے ہیں اور ہم عمر انسان چالیس ہزار مردوں کا بہت چوٹی پر کیسے کر دیا میں نے میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ نے حیران ہو کر دیکھا ساری دنیا میں نے گئی کہ چالیس ہزار مردوں کا ووٹ ایک مرد کیسے اٹھاتا ہے لیکن سے مدفوس نے یہ سوال کیا تو سدیپ نے بڑی عجیب بات کہی زبان ڈال سے سدیپ نے کہا کہ جب محبوب صاف ہوتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ بول کا پتہ چلتا ہے سدیپ محبوب کو لے کر جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے آج کل کی من گھڑت محبتوں کو دیکھو کسی جناب علی ایسے آدمی سے جس سے آپ سے محبت سے لے کر آج کی آپ کے آدمی بیٹھ جاتا ہے تو رات کا گزرتے کا پتہ نہیں چلتا ہے جن کی نئی شادی ہوتی ہے وہ رات کے جب رات گزارتا ہے پہلی رات تو وہ صبح سے کہتے ہیں رات گزرتے پتہ ہی نہیں چلا ہے یہ دنیا کی من گھڑت محبت ہے یہ دین کو وہ اصلی عشق ہے کہ بیچ محبت ہے صدیق ہندوستان محبت کا صدیق نے کہا کہ یہ میرا پہلے ہے یہ میرا محبوب ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے جنا ملتی ہے جس کی مثبت کو دیکھ کر مجھے جوانی ملتی ہے جس کی سباقت جس کی نبوت کو دیکھ کر صدیق کو رامائی ملتی ہے صدیق کو ملاحت ملتی ہے صدیق کو جمال ملتا ہے آج وہ محبوب ابو بکر کے کندھوں پر ہے اور ابو بکر اس کو لے کر کا پہاڑوں کی چڑھائی آ رہی پہاڑوں کی مطلب اگر پہاڑوں کی چڑھائی آتی سو پہاڑ چڑھ گئے اوپر تک کے اب دیکھو باہر میں اترنا ہے صدیق کنارے پر ہے کرنا کے نبی آپ آرام فرمائے اپنی پگڑی آدھی کھا کر نیچے دکھائی ہے پیغمبر کو آرام کے لیے کہہ دیا ہے خود ابھی بکر گار میں اتر گیا ہے ابھی بکر کو احساس ہوگا کہ اس گار میں سانپ ہے اس گار میں بچی ہے اس گار میں کوئی جنابی علی کالا بھی ہے جو مجھے ڈنگ لگائے گا لیکن ابھی بکر کو اس رات کالے کا کوئی فکر نہ تھا اس لیے ابھی بکر جانتا تھا کہ اگر آپ کسی کالے نے مجھے ڈنگ لگایا تو مجھے پڑھا اس لیے نہیں ہے کہ میں ایسا قبول ساتھ لایا ہوں کہ مرم منتقل کرتا رہے जाएगा ابھی بکر صدیق کے چرندر کو کنارے پر بٹھا کر میڈیا کرتے ہیں رات کی دنوں کی صفائی کرتے ہیں رات کی صفائی کرتے ہیں دنوں میں کپڑا دیتے ہیں ایک دن تک جاتی ہے یہاں پہ رکھتے ہیں یہ واقع آپ نے سنا ہوگا اور پیڑی رکھ کر کے ابھی آپ تشریف لائے ابھی نیچے تشریف گئے ابھی ابو کے سمائے آپ آرام کریں آپ کھڑے گئے اب دیکھو کر آرام کرتے ہیں پوری اس رات پوری کے اندر ایک آدمی اس وقت پہلے سکتا تھا میرے دوست کو پریندر میں سلام کیا ہوگا کہ بیچ میں فرمایا میری بھولی حاضر آپ خیال رکھے نبی اسلام اپنا سر صدیق کی گود میں رکھا ابن حضرت سلامی کہتے کہ جب ترمبر کا سر صدیق کی گود میں آیا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے روحن کے اوپر قرآن کرا دیا ابو بکر صدیق کی گود میں نبی کا سر ہے اور ابو بکر اسی حالت میں بیٹھ چکا ہے اسی حالت میں ابو بکر کے نام کا اظہار کرتا ہے ابو کو تو دولت مل گئی ہے بکر کو تو جناب علی اور شمال زمین کی قیمت مل گئی ہے ابو بکر کو تو ساری دنیا مل گئی ہے ابو بکر کو مذہبت کا سر مل گیا ہے ابو بکر کو محبت مل گئی ہے تم کہتے ہو کہ علی کو بہتر ملا میں کہتا ہوں علی کو تو بہتر ملا لیکن صدیق خود نبی کا بہتر بن گیا صدیق خود نبی کا جس ملا اب دیکھو صدیق نبی کا پہلا دے رہا ہے ایک ساتھ کالے کو والا کالے سے والا صاحب کالا ایک کالا اپنی راہ اپنی موت اپنی دل سے نکلتا ہے ابھی بکر کی اوڑی سے دن لگاتا ہے کالے میں دن لگانا تھا اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ کالوں کی عادت قیامت تک یہ ہوگی کہ صدیق میں دن لگاتے ہیں لیکن دنیا کے لوگوں یہ رات کی رات ہے رات کی رات نے اس کالے میں دن لگایا تو اس کالے کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ میں اگر دن لگاتا ہوں تو ابھی وقت سے کوئی فرق نہ پڑے گا کہ ادھر دن لگانے کی دیر ہے اور ادھر کالے میں دن لگایا ادھر مصیبت نے دن لگا دیا کالے کے دن لگانے کی دیر تو مصیبت نہیں لگاتی ہے اور وہ دن ختم ہو جاتا ہے اس لیے دنیا کو خدا نے بتا دیا کہ یہ تو رات کی بات ہے رات کے اندر ہم نے بیچ کر یہ مرم پتی کا انتظام کیا اور قیامت تک پاکستان میں ہندوستان ہندوستان میں اور بھی کئی کالے آتے رہیں گے اس لیے ہم نے صدیق کو اس ندی کے ساتھ چلا دیا اور اس قبر میں چلا دیا اس مزار میں چلا دیا کہ وہ دن لگاتے رہیں گے وہ مرہم لگاتا رہے ابو بکر کی گود میں نہیں ہے ابو بکر صدیق کی گود میں جب سید کی گوڈ سے کہیں گے جب کالے میں دن لگایا تو ابو بکر کے حرکت میں ابھی ابھی میں حرکت ہے حرکت ندو کے دور میں ندنی کی بات ہے پیغمبر اسلام کی دور میں پیغمبر صدیق کی دور میں نبی کا سر عادت ہے نبی کی بات ہے ابھی بکر نے مسئلہ دنیا کو سمجھا دیا ابھی نے اس کو محبت کا راز کھول دیا ابھی بکر نے بتا دیا کہ جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں دن لگ جائے بھی اثر کر جائے اگر تقاضا ہے تو انسان حرکت رہے جہاں نبی موجود ہوتا ہے ادب کا تقاضا ہے تو انسان حرکت نہیں کرتا اور میرے دوست آج پاکستان کا نصرت ملنا آج بجلی ملنا یہ کہتے کہ نبی موجود ہے اور پھر گلا پھاڑ پھاڑ کر پر ناشتہ ٹوٹتا ہے پھر جمع پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کے سامنے وہ علم کی پگڑیاں اچھالتا ہے اور وہ نمبر یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت بھی ہے یہاں موجود حضرت یہاں موجود ہو تو گلا کیسے پھاڑے حضرت یہاں موجود ہو تو کس طرح علم کی پگڑیاں اٹھاتا پھر اور نے تو باہر میں بتا دیا کہ حضرت جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں بھی لگ جائے تو حرکت نہیں ہوتی یہ عشق صدیق نے بتایا یہ عشق کس نے بتایا اور ان لوگوں کو عشق کا کیا پتا ان کو عشق کا پتا یہ کہتے ہیں خانہ چاہتا کہ اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہتے ہیں ہاں کھانا چاہتا کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی with it تم نے قرآن کی پر عمل کیا ہے ان ممل مشرق میں نظر ان مسجد الحرام یہ صرف قریب ہوتا ہے اس کو بعد اس کے قریب آنے اور جناب اتنی بھی غارت نہیں اور جس طرح اشتہاری ملزموں کے فوٹو تھانوں میں لگائے جاتے ہیں ان ملاؤں بندی ہٹاؤ اپنا بھی داخلہ بند کروا بیٹھے کروا بیٹھے کہتے بھی مکہ مدینہ کے کھلا شہر قرار دو تاکہ تمہاری گیار بھی وہاں بھی چلے تاکہ تمہارے کنڈے سے بھی چلن تاکہ تیجا پیجا چاری میں چلے تاکہ پاکستان کے رکاؤں کی بجائے وہاں تمہیں مردوں میں ریال ملے ریال ٹھیک ہے اس کے سامنے کی گیا ہے تاکہ ریان ملے بڑی کوشش کی لیکن خدا نے کروایا مشرقی نے پنجاب کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے بند ہوا یہ کیا تمہاری مکہ مدینہ کی خاطر صفا ہے مکہ مدینہ کی خبروں میں بڑی برکت ہے اور ظالم مکے کی مٹی میں برکت آ گئی مکے کے امام میں کوئی برکت نہ آئی میرے دوستوں تمہیں پتا ہے کہ ان کا داخلہ سعودی عرب میں بند کیوں ہوا ان کا داخلہ سعودی عرب میں بند اس لیے ہوا کہ وہاں انہوں نے تبلیغی جماعت کا داخلہ اپنی مسجدوں میں بند کیا انہوں نے کہا کہ جس مسجد میں سپاہی نمازوں کا سوال ملتا ہے وہاں تبلیغی جماعت نہیں جا سکتی خدا نے کہا کہ مجھے بھی خدا میں کہنا اگر تمہارا داخلہ وہاں جم نہ کرو جہاں لاکھ کا کما ملتا ٹھیک ہے نہیں داخلہ بند ہوا کہ نہیں ہوا اب بڑے روتے ہیں بڑے پیٹتے ہیں اتنا بڑا پاگل مطلب دنیا میں کوئی نہیں اور پاگلوں کا ٹولہ ہے نا تو ادھر کہتے ہیں ندی مختار سل ندی ندی مختار فول بھائی ندی اگر ہر چیز پر اختیار ہے تو مسلح پر امام کافر کو کیوں نہیں ہٹاتے اگلے بات کی سمجھ تم کہتے وہ گستاخ ہے وہ مصرت ہے وہ گستاخ ہے وہ منافق ہے وہ نوز اللہ کافر ہے نزدی ہے گستاخ کو اگر ندی نے پسند کیا تو ہم نے بھی پسند کیا وہ گستاخ ہے تو عشق کا ٹھیکہ ماں کے چھڑ سے لے کے آئے ہو وہ گستاخ ہے اللہ تعالیٰ مشرقی میں پنجاب سے بچائے شیلنگ ان کے پاس کوئی کلیم نہیں سوائے اس کے ان کے قریب نہ جانا ہے کے علاوہ اور جب عام لوگ وہ کہتے ہیں یہ بہادی ہے یہ گستاخ ہے ان کے قریب نہ جانا صبح سے لے کر شام تک گالیاں دیتے رہو جتنی تمہارے پاس ہے گاڑیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں پتا انہوں نے کئی سال پہلے ایک ملاد کانفرنس کی تھی رائے گنج میں کی تھی میں چلے چلو رائے گنج چلو رب نے کیا جی گے میم جی کیا گئے رائے گنج میں جاؤں جی، ایک کبھی جانا رائے گڑھ رائے گنج چلے گئے جی جس پلاٹ میں وہاں انہوں نے کانفرنس کی وہاں کل دس ہزار آدمی آتا ہے وہ سماج بھی پورا نہ بڑا صبح اخبار میں آیا کہ دس لاکھ انسانوں نے شرکت میں نے کہا کہ یار اتنا بڑا جھوٹ ایک بہت اس نے کہا تم نے بیس لاکھ کہا ہم دس لاکھ بھی نہ کہے گے رائے گنج میں بڑی بات ہے وہاں صبح سے لے کر دوپہر تک کتنی گالیاں تبدیلی جماعت کو دی کہ کچھ یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو دہلا پھسلا کر لے گئے تھے انہوں نے کہا یار یہ اتنے ہی برے ہیں اگر تم یہی جماعت مانے اتنے ہی بڑے کافر ہیں تو تم آؤ اتنی بڑے کانسپٹ ہے آج ہم رائے گنج کے مرکز پر قبضہ کر لیتے چلو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے کرنا کر تین سو لڑکا نوجوان کچھ مولوی نوجوان شریک ہو گئے تو چلو آج مرکز پر قبضہ ہو چل کر بھی نعرے لگاتے ہوئے نعرہ سالت نجدیت وہاں لگاتے ہوئے وہاں پر وہاں بھی کچھ ساتھیوں سے پتا چل گیا آپ کو معلوم ہے کہ رائے گنج کے مرکز میں ہر وقت تین چار ہزار آدمی موجود ہوتا اس وقت ڈیڑھ ہزار آدمی موجود تھا ان کو پتا چلا کہ اس طرح لوگ آ رہے ہیں سارے جناب کے ساتھی اندر سے نکل کر باہر آ رہے گیٹ دیش پر آئے جناب نعرے لگاتے ہوئے پیچھے ہٹ جاؤ ہم نے قبضہ کرنا ہے انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے بزرگ دوست تو آئیے اور قبضہ کر کے آئیے ہم کملہ کراتے ہم رام وہ لائیے گرم وہ کبلا کریں گے یہ کہیں گے نہیں کرنے دیں گے ہم کہیں گے کریں گے بالکل ٹھیک ہے ہی لگے آپ کا ہی تو ہے آپ کا ہے جناب آپ سب مسلمان آ سکتے بھائی بھائی یہ ہے ملک وہ چیز کیا بنا خیر جب انہوں نے کہا بھی آپ کا مرکز ہے آپ کمرے کی بات کرتے آپ یہی نہیں یہ کمرے آپ کے ہیں یہ ساری مسجد آپ کی ہے یہ جناب علی سارا اور میدان آپ کا ہے تو لائیے وہ تو تین چار سو تھے وہ دو ڈھائی ہزار میرے ادھر جو گئے یہ تو خطرہ پڑا کہ کہیں نہ بنا لو اس زمانے میں جرگمانی کا بھی لگا لیتا پاؤ یہ ہوتا خطرہ کرنا کنگمال یہ ان کا بھائی یہ یہ بات نہیں ہے رنگمانی والی بات نہیں آپ کو سیکھنا ہے یہاں کے دیوبندی بریلوی والے بیس سب آتے تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہم نے سنا ہے کہ دیوبندیوں کی جماعت ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو سما سکتے کراپ دھیان دے گا اس میں ہماری تقریر ہوگی انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے چلو چائے پی لو ان کا یہ ٹھیک ہے سلائی والا کام ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے کل جاگو تو بڑے اچھے لوگ ہیں جب انہوں نے ماشاء اللہ بسکٹ بھی لگائے نا منٹ گوبری کے بسکٹ جب بسکٹ سامنے رکھے کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں دن لوگ پیچھے سے کہتے آئے تو جو پر ہے یہاں میں چائے چھوڑی نہ بسکٹ چھوڑے کچھ بھی نہ چھوڑا اور جناب لائن کچھ بھی نہ چھوڑا ماشاء اللہ تو کہنے لگے بھی آج مدد کے بعد ہمارا بیان ہوگا ان کا بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے آج جن بزرگوں نے بیان کرنا ان کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے تو ہر روز صبح دس بجے مشورہ ہوتا ہے آپ کا ہی علاقہ ہے آپ کا ہی ضلع ہے آپ رات یہاں قیام فرمائیں کل دس بجے آپ کا نام مشورے میں شامل کر دیں گے کل رات آپ کا بیان ہو جائے کل نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو میں بھی ایک نے کہا یار آپ جو بالکل کھا کر بدل گئے اور اگر رات رہ گئے تو سارے جائیں گے ابھی روٹی باقی ہے تو کا ناشتہ باقی یہ تو ملے گا سارے وہ مولوی جیسے کچھ مولوی بچارے لڑا وہ گئے جو کالج سکولوں کے لوگ یار وہ تم سارا دن وہاں گالیاں دیتے رہے یہاں پہ بھی کسی کو گالی نہیں دیتے ساڑھے تین سو لڑکوں میں دو سو لڑکوں نے وہی وقت لکھوا دیا اور باقی آہستہ آہستہ سارے ہی آ گئے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں اعلان کیا تھا کہ ہر سال پورا کانفرنس ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی اس کے پہلے آئے ہوئے شہر میں تبدیلی جماعت کے کی مسجدیں کوئی نہیں تھی لیکن ان کی گالیوں کی وجہ سے آٹھ مسجدوں میں اب تبدیل کا کام ہو رہا ہے اور وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ اگر ایک اور ملاپ کانفرنس کر دے تو ساری اپنے پاس ہے لیکن اس کو کسی نے شاید مشورہ کہہ دیا مہربانی کرو بادشاہ ہے کفر کی مشین ان کے پاس ہے جہاں تقریر ہوگی مشین کا بٹن لگا دو ٹھیک ہے نا مولانا ظفر علی خان پر بھی انہوں نے کفر کا پتہ لگایا لیکن وہ تو مولانا ظفر علی خان تھا نا وہ کچھ چٹکے میں تو نہیں تھا جب اس پر کفر کا ستوا لگایا تو اس نے بڑی عجیب بات کہی اس نے کہا بریلی کے ستروں کا سستا ہے بھاؤ کہا بریلی کے ستروں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں توڑی کے اب تین تین پکے پکے کا فتوا کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین خدا نے یہ کہہ کر انہیں بھیج دی جی لہنگی بھی مری علامہ اقبال پر کفر کا حصہ لگایا مولوی دیدار علی نے تو علامہ اقبال نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ میں زندگی کی اس دور کے منیہ ہے کہ ننگے مسلمان بہاول نگر میں ایک صاحب گروہ میں کر آئے ملتان سے وہیں غلط رہنے والے تھے پہلی تقریر میں جمعے نے اعلان کر دیا کہ وہ بندی کافر ہے سبحان اللہ جو بندی جو ان کو کافر نہ کرے گی کافر جس کا نکاح جو بندی پڑھائے اس کا نکاح نہیں ہوتا اگر نکاح پڑھا دے تو اولاد نہیں ہوتی بھی اس کا نکاح دو تمری پڑھائے نکاح اور اگر نکاح پڑھا دے تو اولاد ہو جائے تو حرام نہیں ہوتی کپڑا دے دیا اس مجمے میں ایک بات جی بیٹھے تھے ماشاء اللہ اندر کے گئے اور اندر سے قرآن اٹھا کر سر پر لے آئے کہنے لگے مولوی جی میں تمہارے والد صاحب کے نکاح کا گواہ ہوں تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر جو بندی نے پڑھایا تھا کے نکاح کا تمہارے والد صاحب کا نکاح مولوی غلام قادر دیوبندی نے پڑھایا تھا مولانا غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا محمد شریف بچے رحمۃ اللہ علیہ کے والد بہت بدال یہ جو پچھلے برسات مولانا محمد شریف بچے بڑے دل کے بارے مولوی غلام قادر کا نیا کے والد کا نکاح پڑھایا تھا لہٰذا مولوی صاحب آپ اپنے بارے میں وضاحت کرنا اب جب میں نے کیا دیکھا ادھر ادھر کی بات دیکھی مجمع بڑا تھا لکھے لوگ کچھ تھے نوجوان بھی وہ دور سے گزر گیا نا کہ تم کے ساتھ چالیس وے کے نام پر لوگوں کو پاگل بناؤ اب کچھ لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اور ایک نوجوان کھڑا کہنے لگا مولوی صاحب اب بات آئے بائیں سے نہیں چلے گی وضاحت مذاق مولوی صاحب کو بات کوئی نہ آئی تو کہنے لگے تمشن پڑھو کیا کہنے لگا گرو شریف انہوں نے کہا کہ جی دوسری بات میں اکٹھے گی پہلے باغ فرماؤ جب میری سال کو کوئی بات بھی نہ آئی تو کہنے لگے بھائی یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے سوائے ان باتوں سے ان کے پاس کوئی چیز نہیں کفر کفر کی مشین قید اعظم کافر علامہ اقبال کافر قاسم منیش بھی کافر مولانا رشید الدین بھی کافر سوری تمہیں پتا ہے کہ مولوی احمد رضا ریلوی نے لکھا کہ جو کسی مذہبی لہادی جو بندی کی قیادت قبول کرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے شاہد نورانی نے جب مفتی نمون کی قیادت قبول کی نکاح باقی رہ گیا نورانی صاحب اور نکاح سے دوبارہ کرا لینا کی بات ہے ابھی ریڑتے کوئی نہیں تاغی جیتی والے پھر دل نے ایک مشورہ دیا ہے کہ پیڑ تحریک میں کہا تو دوبارہ کرا رہے ہیں اور کوئی نہیں اور مولوی مسیح علی مولوی سید دانا پوری ان کے ایک صاحب ہے انہوں نے کہا جو کسی جو مسلم لیگ میں شامل ہوگا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا جو مسلم لیگ سے ہاتھ ملائے گا اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا میں نے کہا تیر پگاڑا سے نورانی نے ہاتھ ملایا دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا نورانی نے ملایا وہ بھی کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میراضی کا تو کہتے ہیں بین الاقوامی رنڈا بین الاقوامی انٹرنیشنل ننڈا میں نے کہا آدمی بھی ہے جی نظام مصطفیٰ جب آئے گا پھر نکاح کرائے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی حقیقت آتے اور اب یہ بڑے چیختے ہیں بڑے چلاتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے پہلے مفتی محمود سے تکلیف رحمت اللہ اب ان کو مولانا فضل الرحمان سے مولانا عبداللہ درخواستی سے حضرت مولانا عبید اللہ اندر سے اور جتنے بھی علماء ہیں جمعیت سے علماء دیوبند ہیں ایک ایک سے ان کو تکلیف ہے کہ ان کا وجود کیوں ہے میں نے کہا کہ اب تمہارا داخلہ سعودی عرب میں بند ہوا تم رو چلاؤ اپنے باپ احمد رضا کی قبر پر جا کر رو کہ جس کفر کی مشین کو ہمارے سپرد کر گیا ہے اس نے یہ پورا دکھلایا کہ اب مکے میں بھی بند مدینے میں بھی بند اور میری بات میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھے یہ شرط دو بند کے پرزندوں کو ملا ہے کہ ختم نبوت کی بات آتی ہے تو چوکیدار اللہ شاہ بھاری ہے اگر صحابہ کی عظمت کی بات آتی ہے تو چوکی دار شپور لکھنوی ہے اگر علم کے پھیلانے کی بات ہے تو شاہ کشمیری کو دیکھو مولانا محمد قاسم منہوتری کو دیکھو رحمت اللہ کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے خیر بات دور نکل گئی کہاں بات پہنچی تھی رار میں ٹھیک ہے بہار جی؟ میں اگر آپ طرح سے کریں ابو بکر صدیق رجملیا پالما کی بیٹی رضی اللہ ہو پالما گھر میں کھانا پکاتی ہے گھر میں وہ کھانا پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہے کھانا بھی بھیج دیا تھوڑی دیر کے بعد آمر بن سہارا ابو بکر کے غلام بکریاں لائے لہر کے کنارے پر بکریوں کو کھڑا کر کے پیغمبر کو دودھ پلایا ابو بکر کی بیٹی نبی کے لیے کھانا پکائے ابو بکر کا غلام پیغمبر کے لیے دودھ کا دودھ بھیجے اور خود ابو بکر مذمت کو جھولی میں لے کر بیٹھا یہ صدیق کا عشق تھا اور ابھی ابو بکر کے بیچ اللہ بھی ہو تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وار کے کنارے پر مشرقی میں مکہ آ گئے ان کے قدم سے نے دیکھے ابو بکر نے اے اللہ کے ندی وہ مشرق آ گئے تو سمایا ہے اس اخرا کا بھی ندی میں کپوروں سو نہیں لی اس تم غار غار میں اپنے دوست سے کہا اس یقول صاحب ہی لا پا لا صدیق غم نہ کر جب مدی نے کمایا غم نہ کر خدا نے کہا مکڑی جالا بن گئے ابو بکر کی بیٹی کھانا لے کر آئی تو ان کے پاؤں کے نشان مٹانے کے لیے ابو بکر کی بکریاں ہیں خدا جب کام لینے پر آتا ہے تو دنیا کو بتاتا ہے خدا کام لینے پہ آتا ہے کبھی مکے کی بکری سے کام لیتا ہے کبھی ابو بکر کی بکری سے کام لیتا ہے مکڑی نے جانا بن دیا حضور نے کمایا لا سکتا ہے لا غم رنگ ہوتا رنگ ایک ہوتا ہے رم بڑھ رہا ایک ہوتا ہے ہم ایک ہوتا ہے خوف ایک ہوتا ہے خوف اپنی جان کا ہوتا ہے رم دوسرے کی جان کا ہوتا ہے حضور نے یہ بھی فرمایا لا تخف ابو بکر ڈار نہ اگر ڈرتا صدیق تو نبی فرماتے سرما حضور نے فرمایا لا میں سرمایا رام نہ کر یعنی تو محمد کا غم نہ کر سمجھ ابو بکر کو اتنا ڈر ہوتا تو قرآن کہتا لا تحف ابو بکر کو ڈر تھا نبی کا فرمایا لا تھا کیا آگے فرمایا کہ ان ان اللہ اللہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے موسا علیہ السلام کے حوالیوں نے کہا اے موسا ہمیں کہاں لے چلتا ہے کون سا راستہ ہے تو موسا علیہ السلام نے جواب دیا تھا ان نمائی عربی سے ان نمائیا بے شک میرا خدا میرے ساتھ ہے مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا مشا کے سواری تو بہت تھے لیکن مشا نے فرمایا میرا خدا میرے ساتھ ہے کیوں مسا علیہ السلام کو ان حواریوں پر اعتبار نہ تھا اس لیے فرمایا میرا خدا میرے ساتھ ہے یہ بھی کہا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے روشا نے سواریوں کو نہ ملایا تھا اور کہا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے لیکن صرف بیس پہ کے اعتبار تھا اس لیے فرمایا ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور فرمایا میں ان اللہ مہانا ان اللہ ہے بارے ساتھ ہے صدیق نبی کے ساتھ ہے کہ صدیق نبی کے صدیق ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے صدیق ہر بات میں نبی کے ساتھ ہے صدیق اٹھنے میں نبی کے ساتھ ہے صدیق بیٹھنے میں نبی کے ساتھ ہے آج کوئی کہہ سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق اٹھارہ سال کی عمر سے نبی کا دوست ہے یہ اتفاق ہے یہ کیا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک آدمی اٹھارہ سال سے دوست ہے یہ بھی اتفاق ہے چالیس سال سے دوست ہے یہ بھی اتفاق ہے مکے میں ساتھ رہا یہ بھی اتفاق ہے مہینوں میں ساتھ رہا چلو یہ بھی اتفاق ہے بیٹی بھی نکاح میں دے دی یہ بھی اتفاق ہے رشتے میں ساتھ رکھا یہ بھی اتفاق ہے لیکن مجھے بتاؤ یہ بھی اتفاق ہے کہ سوچ ابھی بکرے نبی کی ایک ہے رشتے دار ابو بکر نبی کے ایک ہیں نواسے ابو بکر نبی کے ایک ہے بیٹیوں معاملہ ابو بکر نبی کا ایک ہے مجھے بتاؤ عمر ابو بکر نبی کی ایک ہے اور وفاق کا دن ابو بکر نبی کا ایک ہے مجھے بتاؤ اتنا بھی تفاوت ہو سکتا ہے اتنا بھی آپس میں تعلق ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سات بازی حضرت فاطمہ چکی پیستی ہے صدیق کی بیٹی اسما بھی چکی پیستی ہے حضور کی بیٹی نے حضور غلام مانگا حضور نے غلام نے دیا صدیق کی بیٹی نے صدیق کی خلافت میں غلام مانگا صدیق نے غلام نے دیا حضور کی بیٹی جنت کو دھکا دیا گیا صدیق کی بیٹی کو بھی دھکا دیا گیا حضور کی بیٹی کو دھکا گھوڑے اور سواری سے دیا گیا صدیق کی بیٹی کو بھی دھکا سواری سے دیا گیا اور حضور کے بے دماغ اشرا میں بسرا میں سے تھے صدیق کے بھی دماغ اشرا میں بچرا میں سے تھے حضور کے دو دماغ ابو حضور کے دو دماغ علی اور عثمان غنی تھے یہ اسلام دسرا تھے اور ابو بکر کے دو دماغ تھے ایک دماغ حضرت بغیر تھے جن کے گھر میں اسما تھی دوسرے دماغ خود حضور علیہ السلام تھے جن کے گھر میں عائشہ روایت میں ہے کہ حضور بھی ہے ابو بکر کے دماغ بھی اسلام بسرا میں نبی کے دماغ بھی اسلام بسرا میں اور یہ بھی اتفاق ہے اس کو بھی اتفاق کہو گے اور اس کو بھی اتفاق کہو گے حضور کہ نباسے حضرت کو شہید کیا گیا کہ دیر کے نوازے کو بھی شہید کیا گیا جس کے جن کا نام عبداللہ بن زبیر ہے حضور کے نواسے سے خلافت کے مسئلے مطلب پہ شہید کیا گیا صدیق کے نواسے دنیا بن گزار کے بھی خلافت کے مسئلے مطلب پہ شہید کیا گیا حضور کے نواسے اور کو مدینہ منورہ میں ولید بن اتنا نے کہا تم میں لوگ دکھا گے حضور اسلام کے نواز توجہ ہے امیروں میں اس ہے اس کے ہر بات کا نہیں کوئی گاڑی توجہ ہے نا حضور اسلام کے نواز سے حضرت حسین اللہ تعالیٰ کو مدینے میں پیغام یزید کا ملا گورنر نبید بن افبا نے کہا یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کرو حضرت حسین نے فرمایا ایک دن کی دو عبداللہ بن زبیر کو بنی بن حکبہ نے کہا کہ مزید کی بات کرو انہوں نے بھی کہا ایک دن کی محنت کو حضرت حسین نے محنت مانگ کر راتوں رات مدینے سے کوچ کیا عبداللہ بن زبیر نے بھی محنت مانگ کر راتوں رات کوچ کیا حضرت حسین بھی کوچ کر کے مکے گئے عبداللہ بن زبیر بھی کوچ کر کے مکے گئے حضرت حسین کی سرگرمیاں بھی مکے میں عبداللہ بن زبیر کی سرگرمیاں بھی مکے میں عبداللہ بن زبیر سے دس ہزار نے دھوکا کیا حضرت حسین سے دس اٹھارہ ہزار نے دھوکا کیا عبداللہ بن زبیر کا سر خلافت کے مسئلے پہ کاٹ کیا گیا صدیق کے ابو بکر کے نواسے فین کا سر بھی خلافت کے مسئلے پر کاٹ کیا گیا حضور کے نواسے کو دردی سے نبا کیا گیا صدیق کے نواسے کو دردی سے نبا کیا گیا حضور کے نواسے اگر کے کا سر کاٹ کر ملک کے شام بھیجا گیا صدیق کے نواسے دنیا کے بدائے کا سر کاٹ کر بھی ملک کے شام بھیجا گیا یہ اتفاق ہے مجھے بتاؤ اس کو اتفاق کہتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے کہ مناسب عادتیں ایک ہیں مناسب عادتیں ایک ہیں بیٹیوں کا معاملہ ایک ہے اور گھر میں بیٹھنا ایک ہے اور تو اور مجھے یہ بتاؤ ابھی میرا اسلام اسلام نے ہجرت کی صدیق نے بھی ہجرت کی حضور غار میں آئے صدیق کی غار میں آئے حضور ان میں محبت کے خیمے میں آئے صدیق کی ان میں محبت کے خیمے میں آئے حضور کی عمر کے سال ہوئی صدیق کی عمر طرح سے چاہیے حضور کی وفات کو مارکیٹ ہوئی کہ بی بسات کی کمار کریں حضور کی وفات دوپہر کا گیارہ بجے دی وساط کی دوپہر کا گیارہ بجے ہوئی اور حضور کو وفات کے پندرہ دن صدیق کو بھی دو سال پہلے بھی زہر دیا گیا حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا جس جو کھانے میں حضور کو زہر دیا گیا وہ کھانا حجیے میں آیا تھا ابو بکر کو بھی کھانے میں زہر دیا گیا وہ کھانا بھی حجیے میں آیا تھا حضور کو زہر یہودیوں نے دیا صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا اور اتفاق کی حد ہو گئی اور حضمت کی حد ہو گئی اور الفت کی حد ہو گئی کہ حضور علیہ السلام جب اس زہر والے کھانے پر بیٹھے تو حضور کے ساتھ کون صحابی تھا صدیق بھی جب کھانے پر بیٹھے صدیق کے ساتھ ایک اور صحابی تھا اور دوسرا صحابی حضور کے ساتھ والا شہید ہو گیا حضور بچ گئے کہ کے ساتھ والا شہید ہو گیا کہ دیکھ بڑھ گیا السلام کے ساتھ یہ کچھ تھا یہ محبت تھی یہ پیار تھا یہ وبولہ تھا یہ محسوس تھی مجھے بتاؤ اس سے بڑی محبت کا اس سے بڑی محبت کا اس سے بڑی الفت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اتنی بڑی علفت ہے حضور اسلام کو جو زہر دیا گیا اس زہر نے دو سال کے بعد اثر کیا اور حضور کو شہادت کھٹی ملی وہ ابو بکر کو زہر دیا گیا وہ زہر بھی دو سال کے بعد اثر کرتا ہے اور ابو بکر کو بھی شہادت کسی ملی اور حضور کے وفاق سے پندرہ دن پہلے بخار آیا صدیق کو بھی پندرہ دن پہلے بھی بخار آیا حضور کو بخار اس وقت آیا جب حضور جنازے سے واپس آئے صدیق کو بھی بخار اس وقت آیا جب صدیق جنازے سے واپس آئے حضور کو بھی پہلے سر میں درد ہوا صدیق کو بھی پہلے سر میں درد ہوا اور اور حضور کو وفات سے پہلے دو دفعہ رسی تاری ہوئی صدیق کو بھی دو دفعہ رسی تاری ہوئی حضور نے وفات سے چار دن پہلے مسلح چھوڑا صدیق نے بھی چار دن پہلے مسلح چھوڑا حضور نے وفات سے پہلے جب مسلح چھوڑا تو اپنے مسلح پر اس کو کھڑا کیا کہ جس کے بعد میں خدیشہ بننا تھا یعنی صدیق کو صدیق نے بھی اس وقت مسلح پر اس کو کھڑا کیا جس کے بعد میں خلیفہ بننا تھا یعنی فاروق کیا ملک یہ اتفاق ہے نہیں یہ اس کو بہتر قیاض ہے یہ اتفاق نہیں ہے مجھے بتاؤ یہ اتفاق ہے کہ حضور علیہ صلاح السلام وفاق کے وقت علیہ السلام نے وفات کے پہلے فرمایا اللہ عما پھر لالا سے بکر نے بھی وفات کے وقت کہا اللہ عما پھر رفیق لالا حضور کی وفات کے وقت آہستہ صدیقہ حضور کے سرانے ہیں صدیق کی وفات کے وقت بھی آہستہ صدیقہ صدیق کے سرانے ہیں اور تو اور حضور کے وفاق بعد جس چار پائی سے رکھا گیا اسی چار پائی صدیق کو رکھا گیا اور جو جدید چار پائی تھی جو علیہ السلام کے چہرے پر جو چادر وفات کے بعد ڈالی گئی نہ موسم ابھی کے بس میں جو چوڑی جنگ تیسرا حق میں لگی اس کا نام ہے جنگ کتا جنگ کتا میں شہادت کی تعداد تین سو تیرہ ہے کشور کی تعداد نو سو حضور اسلام میں جو دوسری جنگ رہی اس کا نام جنگ عہد ہے جنگ عہد میں ہوئے میرے دوست کو یہ اس کو محبت کی بات ہے یہ اس کو محبت کا راج ہے یہ ان سے کو محبت کا راج ہے یہ پیار کا راج ہے آج کا رات بھی برداشت کرتا ہے کہ ابھی بکر کے بیچ تھی اگر کوئی پاپما ناراض لائب بلکہ مجھے بتا تو صحیح اگر ساتما بیچ سے ناراض تھی تو اکبر کے پاپما رضی اللہ تعالیٰ نہ کی سات وقت آیا تو تو بتا سکتا ہے کہ پاپما کے سامنے جو دو عورتیں بیٹھی تھی وہ قوم تھی ایک عورت سلما دن کے علاج تھی جو حضرت حمزہ کی بیوی تھی دوسری عورت اسما دن کے علاج تھی جو صدیق کے اندر کی بیوی مجھے بتا جس نے چاطمہ کا بچہ دیا ہے وہ اپنی اپنی بیوی کو چاطمہ کی چنا باری کے لیے دے سکتا ہے جب ہے تو حضرت چاطمہ کو حضرت صدیق کی بیوی نے دیا کو قسم صدیق کی بیوی نے چڑھایا کا جنازہ صدیق کی بیوی نے تیار کیا اور جب جنازہ تیار ہو گیا تیار کر کے مسجد ندی کے شہر کے سامنے لا کر رکھا گیا تو ابھی بکر صدیق کی سیاست کروانا ہے ابھی مرتبہ موجود ہے حضرت ابھی بکر نے سنایا کہ ابھی یہ بیوی آپ کی ہے بیٹی اندر گرے اس کا جنازہ آپ پڑھائیں تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ جواب شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے اہل سنت کی ترمنی شریف میں بھی موجود ہے ابو بکر صدیق کے سامنے سارے مجمے کے سامنے علی امر کے لانے کے بعد کیا فرمایا اے امیر احسان سینے رسول اللہ میں کیا کروں حضور کا حکم میرے سامنے ہے حضور نے فرمایا یا زندگی نکوم تین ابا بکر علی اللہ نہیں رہی جب اس قوم میں ابو بکر موجود ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں کے مطلب کے خراب حضرت علی نے پیچھے جنازہ پڑا حضرت حسین نے پیچھے جنازہ پڑا حضرت حسن نے پیچھے جنازہ پڑا اور اس نے بچہ دیا ہے اور اگر حضرت علی مرتبہ شیر خدا کے سامنے بیوی سے بچہ دیا ہے تو بتا اس بچے کے بعد بھی علی ابو بکر کو امام مان سکتا ہے حسین اپنی اما سے اس نئی دنیا بچہ دینے والے سے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور مجھے بتا تو صحیح رات تیرا علی بکر سے نہیں ہے رات تیرا کا ہے اسے تیرا گیا وطن تو ہے جب اس نے تیری امت کو بچہ دیا تیری امت کے بابے کو بچنا دیا اس کے پیچھے تو جنازہ کرتا ہے اس کو تمام مانتا ہے اور دنیا کے لوگوں اور فیصلہ جس دن کے اثر سے جنازہ پڑھانے میں جس کا ذکر دیا کی کتاب میں موجود ہے دنیا کو بتا دیا کہ ابھی وقت کو اگر علی جنازے فاطمہ میں امام مانتا ہے مسجد نبی میں امام مانتا ہے خلافت کمار میں امام مانتا ہے تو پھر جس کو علی نے اپنا امام مانا دلی نے بھی کو اپنا کام مانا دلی علی کا نام لینا ہے علی کا بھی دشمن ہے بہن کا بھی دشمن ہے ہم تو ابھی کے پیچھے ہم لوگ کے پیچھے ہیں ہم لوگوں ابھی کے پیچھے اگر ابھی ابھی سے بیچ لکڑی تو اپنا پریشان مانتے ہیں اپنا نام مانتے تو یہ کیا تکلیف ہے تمہیں کوئی تکلیف ہے ہاں تکلیف تو ہے تکلیف میں شک ہے شخص کیونکہ آج ایران کا آدم آتکواد رونی اپنی کتابوں میں کہتا ہے نوز بلّہ ابھی پورے عمر دن کے مسلمان میں ہوئے تھے امریکی کی کتاب الحکومت اپنی اسلامیہ جس ترجمہ پاکستان میں جماعت اسلامی کے اندر میں اصل نے کیا ہے اس کے بعد میں ایک کی سطح پر کمانی کرتا ہے کہ ہمارے ایک دوارہ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار ندیوں میں اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا کو مسلمہ کا سوچا ہے تو خمینی میرے نزدیک بھی ساری امت کے نزدیک مرزا غلام احمد چاغی سے بڑا مت مرزا غلام اور مرزا غلام احمد قادیانی نے کسی جگہ اتنی لمبی باتیں ہوئی وہ یہ وہ وہی محنت ہے بھی مستق ہے کوئی شک نہیں لیکن یہ کہاس کو بھی اپنے مسلم یاد رکھو آج بعد میں کہتے ہیں تم شیعہ کے بارے میں بڑی باتیں کرتے پورے ملک میں جس سے دیکھ کرتا ہے میرے ہر ملاز کو دیکھنے میں بھی کہتا ہے تم بھی تک سب لوگ میں نے کہا یاد رکھو اس میں تک سورت ایسی بن چکی ہے کہ آج سے دس سال پہلے ایران کے اندر سیاسی کتابیں فارسی میں عربی میں بند تھی لیکن جب سے کمونی آیا اس میں فارسی کے تمام ذخیرے جس میں صحابہ کے خلاف بہت لکھا ہوا ہے قرآن کے خلاف لکھا ہوا ہے ان ساری کتابوں کے ترجمے انگریزی میں کر کے پوری دنیا میں بکھیر دیے ہیں یہ سب کتابیں طے ہو رہی ہیں اس وقت اس بات کا تقاضا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے وہ دوسرے عمر فاروق عثمان و علی کی عظمت معلوم کے لیے حضرت معاویہ کے تقدس کے لیے اجاطن متحرات کی عزت و معلوم کے لیے سب کام چھوڑ کر میدان میں اتر آئے یا اس دور میں کی اس حدیث پر عمل نہیں کرتا جس میں حضور نے فرمایا اس وقت آئے گا میرے صحابہ کی عزت بازاروں میں بکنے لگے گی تو اس وقت فرمایا کل جب علم علم عالم ہو اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے تو علم جب اگر وہ علم ظاہر نہیں کرے گا تو عالم ہی لعنت اللہ کل ملائی قتل اللہ اجمعین اس پر خدا اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت ہے وہ نظام لانا سکتے ہیں کہ صدیق میرے لگا ہے وہ کے ساتھ اپنے بیٹے سے رحمان بن ایس کے اپنے بیٹے پر رحمان بن نبی کے کہتے ہیں بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد مجھے کے ان کپڑے میں دخل کر دینا بیٹے نے کا ابا جان یہی بھی کیا گے کہ مسلمانوں کے شریفوں کو کیا بھی ملا تو بیٹے نے کا ابا جان میرا ابھی صدیق نے سنایا دیکھو میرا گزارا بہتر تک تبدیل کپڑوں میں گزارے گا اچھا کپڑا مدینہ کی کسی جگہ کے کام آ جائے گا پیش کرے اور پورا سال ہو گئے ایک امیر میں نامی آدمی ہمارے اوپر ہے ٹھیک ہے اور قرآن سے بیٹا شریعت سے بیٹا اسلام سے بیٹا میرا ماں سے دھوکا ہر ایک سے دھوکا اور ٹھیک ہے نا بھائی ابھی آپ نے دیکھا کہ والا ہمارا میں کیا پیش آیا تین نوجوانوں سے ضلع کر دیا پولیس کی گولی نے اس لیے یہ پنجاب کا گنجا وزیر آیا کئی دن کا میرے نام دیتا ہے کہ دو چار آدمی مر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک لڑکا سات بہنوں کا ایک بھائی ضدا کر دیا گیا کوئی اس میں ڈالا ایسے واقعات آپ کراچی میں پورے ملک میں ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سارے میں بند پڑا بارہ آدمی سے ہو گئے ان راج میں ایسے میں سنبھالنے کراچی میں سنبھالنے اس کی ذمہ دار جنرل دیا کی حکومت ہے اگر سروس آسم کے چلائے تو نہیں آٹم چل بجی آئی اگر ستم جنرل سیاما ایک سکتا بنا صاف سفر کا دیکھا کر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے اگر سروس یہ پنائے اور سروس آزم اللہ کے کنارے کی ایک بہترین ہے اور اس عورت کے سبب عمر کنارے میں تیرا کیا چاہتا ہے تو میری عورت کہے اے نوجوان قیامت کے دن میں عمر کا مرغن سی قریب ملازم نے کہا عمر کا کیا فکیل ہے تو کہنے لگی اتنا اچھا ہو گیا اس سے سمجھ کرتے اس کبھی کو بہترین لوگوں کی کو کیا کرا عمر نے کہا فرمایا اب اتنی کتنی دور بیٹھے عمر کو کیا پتا گا تو اس کی سلطنت میں ٹی وی لائٹ وقت ہے تو میری عورت نے کہا کہ اگر عمر کو یہ پتا نہیں کہ میری عمر تک میں پوری جوکری والی عورت بھی رکھتی ہے تو عمر کو حکومت کرنے کا کہا حاصل نہیں ہو اسلامی حکومت یہ ہے یہ نہیں ہے کہ سارا ملک چار پر کرے میرے نیل کرنسی نہ ہوئے چار سال گزر گئے اب ان کو یہ سمجھ گیا کہ چار کوٹ میں جان اچھا گئے اسلم اصلم کی دوری یادگا نے ایک کرنا تھا لکھا تھا اسلم کرنسی کے اپنے بیٹے کو گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا تیرہ بارہ سال کے بچے کو جیل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے باپ پر احتجاج کیوں کرتا یہ اسلامی حکومت ہے یہ جمہوری حکومت ہے یہ جمہوری حکومت نہیں ہے بچہ جمہوریہ ہے ٹھیک ہے بچہ جمہوریہ ہے نہیں ہم اس اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں جس میں ہیں کہ ابھی بچے کی بیچ افراد کا اتارا میں بہت خلافت میں میرے دل میں خیال آیا کہ تیری کام میں ایسا کر جاؤں جو ابھی وقت میں کیا دیں حضور کے دور میں ابھی نکل کے بیچ میں لے تو سکا عمر سکتے ہیں کافی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ مقامی خود پر ایک اور عورت میں اسکول پالوں لگی سک ایک نبی صحابیہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس عورت کا بھی نکل کر تو پتا نہیں میں اس عورت کی خدمت کرتا ہوں چلو میری زندگی میں یہ اس لیے ہوگی جو ابھی بکر کے پاس نہیں ہوگی پر میں سلسلہ سے ہے اس عورت کی ڈرسنگ میں چلا گیا میں نے کہا میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ جو ہے میں بیٹا کیا خدمت کرے گا ارے وہ کہتے ہیں میں نے کہا تیرے گھر کی صفائی کر دیا کروں گا تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا تو وہ جو میرے ٹیکسی بیٹا پھر تھوڑی دیر وہ تھی بھی ہے ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر ہیں میرے دن میں وہ آدمی کا انتظار دوسرے دن کی آگے نماز کو پہلے چلے گئے تو ان نے کہا کہ آدمی آج بھی آ چکا ہے سفائی بھی کر چکا ہے پانی بھی کر چکا ہے ابھی سب سے تیسرے دن میں سے بھی پہلے چلا گیا تو کہ عورت نے کہا دیکھا یہ آدمی آ چکا ہے سفائی نوکری کر چکا ہے وہ پانی بھرنے کے لیے تیار ہوا ہے میں کہتے تھے کام کے سامنے کی میں رات کو بچا ہو گیا میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کی کام میں کر رہا ہے اس کی بدل میں پانی کا برتن ہے اس کی سب سے اچھا ڈالا ہوا ہے وہ تیزی سے میرے قریب سے گزرنا چاہتا ہے میں نے اس کا بازو پسند لیا میرے سب سے کون میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہے میں نے جلدی سے اس کی سب سے کرنا ہٹایا میں کہتے ہیں کہ زمین میرے پہلے کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خریدا بھی بدل یہ ساری ہے سی مشکل نے مدیشی سیاست کا لگایا سیشن نے دلّی کے سن سلیکٹ کرنے کا پیسہ لگایا اور ایسے کرنٹ کی حفاظت دو دن کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ابھی اگر یہاں ہے نئی سلاخ کے سامنے یہ پرچیس رہے کوئی سکتی نہیں کرتا یہ پاکستان یا پاکستان ہے یہ دنیا کا پاکستان نہیں ہے اسمبلی میں کوئی کا راجستان والا نہیں کوئی لوگ صدیوں میں لڑائی والا ہے اسلامی شناخت کا سال ہے امت مسلم کا امام ہے اس کی کے دن سے ریڈیو کا ٹیلی ویژن میں کیے جائے کوئی بات نہیں لیکن یاد رکھیں یہ ملک اسلام کے لیے ہے اس ملک میں جب تک اسلام قائم نہیں ہو جاتا اس وقت تک دو دن کے بند سے رہ سکتے یہ سب سے بات میں ہمارا جان حساب سے پوری دنیا میں ہم نقطے کرتے رہے سوال کر رہا ہے اس اندر آپ کو نوکر کیا ماننی منتری پر گھر میں نہیں ہوئی ہمارے سمجھے یہ سب لوگ کرنا چند آ رہی ہے تمام لوگ بہت زیادہ جمپ کے حاصل کریں اتنا اتنا ہے دیکھیں صحابہ نام نیری ضروری کرتا ہے کچھ اور یہ میری کتاب ہے حضرت کے لیے میں آئی یونیورسٹی اور کالج کے لیے میری ہے میری معلومات کی کتاب ہے اور یہ فکر ہے آپ دیکھیں یا نگر سے پکسر یہ کتاب پنجاب میں جو لکھا ہوتا ہے کراچی کا سیون کہا جاتا ہے بدھ کا سوئر کا سلام کرتا جاتا ہے جہاں مدد صرف ہے اس کے جواب میں یا اللہ مدد ہر سونے کے بچا لگا ہر سونے کے مقام پر عمل ہونا چاہیے ہر اردو کے لیے یہ سرمایہ ہے یہاں مندر گروپ یہ سرکاری دن میں اپنے تعلیم ہے یہ ساری چیزیں کے بات کے لیے